حضرت ابو صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے نامکمل ہے ابو صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میں امام کے پیچھے بھی ہوتا ہوں تو پھر بھی پڑھوں انہوں نے میرے بازو کو دبایا اور فرمایا اے فارسی اسے اپنے جی میں آہستہ پڑھ لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر آٹھ سو اڑتیس